بھی چلو عشق نہیں چاہنے کی عادت ہے چلو عشق نہیں چاہنے کی عادت ہے پہ کیا کریں ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہے چلو عشق نہیں چاہنے کی عادت ہے پہ کیا کریں ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہے تو اپنی شیشہ گری کا ہنر نہ کر ضائع تو اپنی شیشہ گری کا ہنر نہ کر ضایا میں آئی نہ ہوں مجھے ٹوٹنے کی عادت ہے تو اپنی شیشہ گری کا ہنر نہ کر ضایا میں آئی نہ ہوں مجھے ٹوٹنے کی عادت ہے میں کیا کہوں کہ مجھے صبر کیوں نہیں آتا میں کیا کہوں کہ مجھے صبر کیوں نہیں آتا میں کیا کروں کہ تجھے دیکھنے کی عادت میں کیا کہوں کہ مجھے صبر کیوں نہیں آتا میں کیا کروں کہ مجھے تجھے دیکھنے کی عادت ہے تیرا نصیب ہے اے دل صدا کی محرومی تیرا نصیب ہے اے دل صدا کی محرومی نہ وہ سخی نہ تجھے مانگنے کی عادت تیرا نصیب ہے دل صدا کی محرومی نہ وہ سخی نہ تجھے مانگنے کی عادت ہے یہ خود عذیتی کب تک فراز تو بھی اسے نہ یاد کر کہ جسے بھولنے کی عادت